تیرے جلوے بکھرے ہیں کوب کو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کوب کو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلال تجھ ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر تجھ ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر رہی عمر بڑ تیری جست جو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جل بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو اے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلال جلالو تو ہی بلبلوں کی تو ہی کمریوں کی صداؤں میں تو ہی بلبلوں کی نواؤں میں تو ہی قمریوں کی صداؤں میں تیرا نام پاک ہے سو بسو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جل میں بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو جل جلالو تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن تجھے ہم نے دیکھا چمن چمن تجھے ہم نے پایا دمن دمن جہاں میں تیرے ہی رنگ گو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذر میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو جل جلالو مجھے ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے مجھے ناز ہے تیرے فضل پر ہے امید رحمت خاص سے کہ رحیم تو ہے رعوف تو تیری شان جل جلالو ہے ہر ایک ذرے میں تو ہی تو تیری شان جل جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیرے جلوے بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو ہر ایک زل میں تو ہی تو تیری شان جل جلا جل جلا مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تکیہ تیرے کرم پہ ہے مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تیرے کرم پہ ہے تیرے نام سے میری آبرو تیری شان جل جلالہ تیرے نام سے میری آبرو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلا تیری شان جل جلا تیرے جل بکھرے ہیں کو بکو تیری شان جل جلالو ہر ایک سز میں تو ہی تو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان جل جلالو تیری شان أجل